اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کریں گے